اور لوت کو جب اس نے اپن قوم سے کہا کیا بے حیائی پر آتے ہو اور تم سوج رہے ہو